حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو نمازیں جمع کر کے پڑھتے نہیں دیکھا مگر مزدلفہ میں آپ نے اس دن صبح کی نماز اپنے معمول کے وقت سے پہلے پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر 609